مروان بن حکم نے سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نواز خوف پڑھی ہے انہوں نے کہا جی ہاں اس نے پوچھا کب انہوں نے کہا غذبۂ نجد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے اس گروہ کی پشت قبلے کی جانب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تو سب لوگوں نے آپ کے ساتھ تکبیر کہی لیکن جب آپ نے رکو کیا تو آپ کے ساتھ والی صف نے آپ کے ساتھ رکو کیا جب آپ نے سجدے کیے تو انہی لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدے کیے اس دوران دوسرا گروہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہا پھر آپ سجدوں کے بعد دوسری رکت کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ لوگ سجدوں سے اٹھ کر دشمن کے سامنے چلے گئے اور وہ گروہ اس گروہ کی جگہ پر آپ کے پیچھے آ گیا ان لوگوں نے آ کر پہلی رکت کے رکوع اور سجدے کیے جبکہ رسول اللہ کھڑے رہے پھر یہ لوگ کھڑے ہوئے اور آپ نے دوسری رکت ادا کی اور ان لوگوں نے آپ کے ساتھ رکوع اور سجدے کیے پھر دشمن کے سامنے کھڑے ہونے والا گروہ آیا اور دوسری رکت کے رکوع سجود ادا کیے جبکہ رسول اللہ اور آپ کے ساتھ والے نوازی بیٹھے رہے پھر سلام تھا آپ نے سلام پھیرا اور ان سب لوگوں نے بھی سلام پھیرا اس طرح رسول اللہ کی بھی دو رکتیں تھیں اور دونوں گروہوں میں سے ہر آدمی کی بھی دو دو رکتیں تھیں ہری سمبر انتیس سو چھیاسٹھ مسنط احمد